الحمد لله کی سر زمین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ دی عید کے موقع سے اج کا مبارک کامیاب سدام والے علی اصغر خان صاحب ہاری نعمت اللہ صاحب احمد خان صاحب احمد نواز خان صاحب بھائی سدیق خان صاحب بھائی عبد الستار خان صاحب دیگر معاملین اللہ جل شان ان سب کی خدمات سامعین دی حاضری سمے سرکار دی حاضری سمے قبول و منظور بندہ ناسی شرح صدر دار الاسلام والدين حق دی ترجمانی کرنے کی توفیق حضرت مولانا سید محمد عبد الرزاق شاہ صاحب مدللہ ضلع بہاور تو اس جلسے کی منظوری واسطے جو کوششاں محنت ہیں سد تاسیم ہزار خلاجات مبارک قدم دس سال کا لگیا منہوس تالا کھول جی میں اوقاتی ہر شاید وقت مقرر ہائی کورٹ تک زور لگایا کامیابی کا ہاتھ حادثہ آیا اور شاہ کے بلند ہے اکیلا قدم فرمایا اور جل سے مخارجن جناب کے سامنے سجایا میاں والی انتظامیہ ایجنسیاں یہ گل کہہ کے میں موضوع کا عنوان ظاہر کرا دیکھو کتنی عوام کا تصا حق ہمارے کسی ایک کیڑے کسی ایک کیڑے کہ کتنی خلق خدا کا دسا حق مارا پاکستانی نے انہوں کی جیب لال تصا نہیں پل یہ بچارے تے ہر ظالمان ٹیکس ادا نہیں کرتے ہر لٹ مار نو خندہ پشانی قبول نہیں کرتے اس کیڑے نو کسی کھلے نہیں سو مار سکتے کہ تو ہوں کون ہے مسلم پاکستانیوں کا حق مارن تھی جان کے انر کی پیدا کرتے دعصب حسد دشمنی عداوت بداوڑ اسباب پیدا کرتے ہو تھی ذمہ دار حکومت پارٹی انگریز کی تھی وہ تو سر کرنی کرنی ہوگی غلامی لیکن کم از کم ایسا کرو کہ جی میں او سارا اپنی رعایا سمجھتا ہے وہ تھی بھی تو سمجھو گا لو رعایا سمجھ برابر کا سلوک کرو ان خصوصاً کہ کسرت مدعی ہو جمہوریت اور مساوات اس کو ایسے عمران کا جلسہ ہوا ہوا ہر کسی کا جلسہ ہوا نہ ہوئے کسی لانت ہے سرگوت کسی لانت ہے کسی لانت سرگوت وہ بچارا کچھ مارنا ہونا ہے میں چشتی کا جل سے روک کامیاب ہوں اور بڑوا تو نہیں روک سکوں میرا لاہور جلسہ ہے بارہ روپے لوگ ایس نالوں ایک گنا زیادہ عوام سے دو گنا وہ بال شہر یہ چیڑی بھی چاہیے بال شہر جلسہ ہوا ہے سرگودے کے اندر جلسہ رکا کے خوش ہو بیٹھے جلسہ رکا دیتا نہ مرادو جی درخواست تسم دے لینے ہو ساڈے سنگی بھی دے سکتے تصا مسیحت کے چوہے پڑے اصا جنگل کے شیر پڑے مدرسے بچارے نکے نکے چوہے طالب علم نے میرے حضرت صاحب کا ہے بلائی لوگ حضرت نظر کے فیض نال مسلمان اس شریعت کی نت پابند میں اس نے مجبور کیا والی انتظامیہ پلو نہ بڑو یلو نہ بڑو اپنے واسطے عوام دے واسطے عزاب مصیبت کا سامان نہ بنو اگرچہ تمہارا وجود ایک مستقل مصیبت ہے لیکن پھر مزید مصیبت نہ بڑھاؤ سب جی۔ اے میرے خاری محمد مولانا حجاد سیالگی صاحب تشریف فرمانے سے ہاتھ میں کر رہے ہیں بزرگ آدمی نے یہ جلسہ کرا رہے تھے سیالگی آدمی شریف آدمی سورت ہی لگ رہی شرافت ہاں۔ بار صورت میں پورے پاکستان حکومت نو آخا گا تھے جانبداری جانبداری کے رویے یک طرفہ اس روش نے لوگوں کے جذبات اٹھانا ہے بیڑا بنا ہے بھیڑا بنا رہے جی۔ وجہ تو دسو آ کر دس سال جو جلسہ نہیں ہون دیتا ہوں عبد الرزاق شاہ صاحب کا ہونا ہون دیتا ہے پہلا کہڑی پریشانی سی جیڑی ایڈی چھتی رفا ہو دس سال کے کہڑے خطرات سن جی صاحب کے آنے والی مار دے سمجھ آ رہی ہے سونے سبحان اللہ سڈے سامنے کسی نو بہن کی ضرورت نہیں صدر تو لے کے تھلے تک بندہ ڈاک کے سامنے پانچ منٹ کو بہ جائے میں وہ مریض بن جا پنجا منٹ جو ساری ہاں ہاں ملاو سے مجبور نہ ہو میرا نک وڈ نہیں کم لو تھی سوچو تو سی اپنی اوقات سے دیکھو کتنے سکون کتنے غلامی رسول دین رسول کی طاقت اور اس کی کامیابی اور فتح کا اندازہ نے میرے دوست ابتدائی گزارش انتظامیہ نو کی کہ آئندہ تو مہربانی کرو اپنے سے بھی ایس قوم سے بھی نہ مارو سب جلسے کر ڈوری چلو خدا تے ان لوگوں سے انصاف آپ کر میں جگہ جگہ سے کہنا ہونا ایسے بھی کہہ رہا میرے اڈے سے آڑ کے ہر فرقے کے لوگ ہر پارٹی کے ہر سیاسی ہر طرح کے لوگ آن کے چل سکتے میں ڈر جا ہاں، میں مجرم سمجھوں مت کسی نہیں ڈکنا کیوں میرے پتا میں میں کسی شگرد نو دیتا ہوں وہی سارے ولیٹ لیا میرے دوست اس ابتدائی گزارش تو بعد میرے موضوع دا عنوان ہے سونا آیا سج گئے گلیاں بازار پر دم دما ڈم دم دما دم بہت میں سنتا رہا سونا آیا سج گئے گلیاں بازار بس صرف اس روپ سے تبصرہ کریں اور جناب میرے دوستو اللہ اکبر و کبیرا اللہ پاک محبوب آئے گلیاں بازار سجائے اس کوئی حل جی۔ گل سے غور ہو اللہ کے پاک محبوب آئے گلیاں بازار سجائے اس کوئی شخص نہیں جی، پر گلی کیڑی سجائی اور بازار کی صرف بازار حضور نے گلی سجائی ہے بھی بازار سجائے شریعت نے کاروبار کا میری گل غور کرنا سبحان اللہ گلی دل بھی سجائی مدینے دیا گلیاں کملی والے نے کوئی جھنڈیاں نہیں لوائی ایک گلی جی دل نو جاتی اس گلی نو اللہ کے پاک محبوب نے سجایا کادے سجایا اللہ اکبر اللہ پاک دی معرفت درد سوچ عشق نال سجایا ہزور آن کو پہلا ایک گلی والے کفر دے پلیتی ہنیرے نال لبڑی بے شک آپ آئے عقیدہ اسلام کا سونا دتا جی برکت نہ ایمان ملیا ایمان کے نال دل کے اندر دل کی گلی کے اندر یہ حسن اور سجاوٹ پیدا ہو سبحان اللہ اللہ اکبر کہ وہ دل رکھنا والے جنہ دیا گلیاں کملی والے سجائیں دل دیا دنیا کائنات کے اندر ایسے حسین دل بڑا بیٹھے کہ جنہ کا گھر بار کوئی شہ سونی نہیں تھی لیکن دل کے حسن میں اتنے کائنات آسمان زمین عاشق پرندے جانور مستفا آش یار یہ دل کی گلی سجا کے جتوں لگے جانور بھی پرندے پیروں میں پے مستفا بہن حضور دا عاشق حجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی گل حجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی گل کرے پانچ سات مرن گوانڈنا لینڈیاں نو تاپ کرے اگے کیوں اس تو پہلے یار کتی مرے کے جیڑی ٹاؤن تو نت کرے پانچ سات مرن گوانڈنا رہدیاں نو تاپ کرے گلیاں ہو جان سویاں ملتا یار کہ میرے آقا نامدار جو گلی گلیاں دل دیا صاف کرن وال اشارہ کیتا ہے شاہ مقیم سونے نے کیویں بے حضور نے کیویں دل دیا گلیاں صاف کیتیاں توجہ اللہ پاک نے انسان دا ایک روح بنائی ایک جسم بنایا اللہ پاک نے پانچ حصہ رکھے ظاہری انہوں نے کہ ہوا سے خمسا دائرہ پانچ حصہ باطری انہوں نے کہ ہوا سے خمسا باطنا توجہ دو کہ جنہ بھی دل فساد آ گلی دل بھی خراب ہوتی ہے نا یہاں پانچ حصہ باہر والی پانچ اندر والی اتنے والی جہاں یہ باہر دیا چیزوں محسوس کردیا اندر والی جہاں خیالات بنا یہ ہوں پانچ ہو گئی پانچ ہو گئی یہ یہ جنہ چیر جنہ رہن ان چیر دل کی گلی اجڑی رہتی ہے ویران رہتی ہے جب یہ ساریا مر جان تو نفس کمینا پوچھی تو جی دل کرتی رہتی ہے آ دے او خبا ہے کر آؤ کر جس لیے وہ مر جائے اس لیے کی ہوں پھر جتی جی اندر بیٹھی ہے نا روح والی وہ ہو جاتی ہے زندہ وہ آدھی لہر آ ہوں یا یا میں آ متی ہجرا تن حجرے شاہ مقیم دیت ایک جٹی عرض کرے پانچ سات مرن گوانا رہنیا نو تاپ کرے ہویا جو کل دس پانچ سات ان مر جان پیچھے بچ گیا تین اللہ اکبر اللہ اکبر تن کی ہڈی ہے نفس کا جڑا دیوا بنتا ہے پیا ان شاء اللہ پوجے یہ ہڈی کرار کی ختم کتی مرے فقیر دی جی ڈاؤ ڈاؤ نیت کرے نفس کتا ہے یہ ہر ویل نمی نمی ٹو ٹو کرتا ہے کدی دنیا کی اور شہر منگتا ہے کدی اور شہر منگتا ہے کدی اور شہر منگتا ہے توجہ کتی مرے فقیر دی جی ٹو ٹو نت کرے ہوں جب ساریا مر جان پھر کی ہوئے سنیا ہو جان گلیاں جتھے مرزا یار تھے مرزا کیا رب نو روح نو جتی آئے روح دی جتی سی اللہ سونے کمانڈنا گوانڈنا پیڑیاں پھس گئی ہیں دنیا میں جہان کے مہربانی فرما کرم فرما یہ ساریاں مر جان میں رہ جائیے یہ کہنے والے کہتے سن رب نے اپنا حبیب بھیجیا انہیں آن کے دیتا یہ ساریا غیر مر گئی ایک جٹی رہ گئی ایک رانجا رہ گیا ایک عاشق رہ گیا ایک معشوق رب رہ گیا میرے کملی والے نے گلیاں جڑیاں سجائیاں نے جس گھر کے اندر کملی والے تشریف لے آئے نے جب آئے نے اس گھر شریف کے اندر دیوا بھی نہیں سی چراغ نہیں سونا آیا سچ گیا گلیاں گیا اللہ نے ظاہری زینت لال گلیاں سجایا آن تو پہلے اللہ اپنے محبوب کے سارے زینت دے سجاو اسباب پیدا فرما دا سارے بندوبست پہلو کردا پھر حبیب نیا چیتی والی نہیں سی اللہ نے دسیا ہے میرا رب دا حبیب دنیا کے چراغ دیوے بال کے گھر سجاون نہیں آیا ایک دل کا چانن آباد کرنا آیا ہے جو ہے بھائی بازار بازار ضرور سجائے پر کیون سجائے سنو کسی نے گمراہ کیا ہوگا آپ کو اگر کوئی کہے کہ بچ پہاڑیاں لوائیاں بچ جھنڈیاں لوائیاں بچ چونے بچھوائے بازار کاروبار کا لے پر رونق ہو گئے ہر ماہ وقت چوبی گھنٹے رات دن لاہور کراچی بازار وگوں یا مکے مدینے کے اج کے بازار واگوں چوبی گھنٹے کاروبار بند نہیں سن ہوں لائٹا جگدیا مگدیا سن ہر شہ آم دکان بھری ہوتی انج کا بازار رسول نے سجایا خبردار رسول نے کتنے کافر والے دنیا کے کی کاروبار ختم کر دیتے الٹا حضور کے امن لال بازار کے کئی گھنٹے ختم ہو گئے کئی نام کا مکت کنیا سوکھے اوکار بخار کا ایک بازار میلہ لگتا تھا جیسے پاکستان کے کسی شہر میں اتوار بازار لگتا ہے اس طرح کا ایک بازار لگتا سی ہر شہر دنیا کی اتنے ہوتی سی میرا کملی والا آیا اور وہ بازار بند کرایا حضور کی زندگی پھر وہ بازار لگنے نہ پایا سبحان الله نرى التكبير الله اكبر رساله نرى التحقيق نرى غاصيه فاطمه عليه السلام مفتي محمد فضل يا مسجدي خادم محمد شفيع الاجبار واستاذ عليا فريده باشري توجه سبحان الله بازار کاروبار کاروبار کی وسط ہوگی ساری دنیا نو حضور نے مکے مدینے عرب کے کاروبار شریک کر دیتا ہوں اور شریک کر کے دن ب دن کاروبار کی رونق نہ ہاں دیکھو اتنے یہ الٹا ہوں گا بخاری شریف کے اندر اللہ دے پاک محبوب اما ایشا فرما گھر کے اندر تشریف لے آئے میرے گھر کی نکر کے اندر زینت واسطے کپڑا چنگیا سی جی پرتے کدی حسن واسطے فیشن لٹکا چکے حضور نے چکیا نماز پڑھ کے ہیں ایسا میری اکھا دے تو یہ دور کر دے تھلے کلے بچھا دے آسے کر دے میں محمد کا دل یہ برداشت نہیں کر رہا کتاب سلاد کے اندر دو تین روایت حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان پا کے نماز پڑھ رہے سن پر نظر الا میں ہاں نظر حضور دی نظر مبارک پڑھ دیا چھالنا بلے تو بڑی خوبصورت سن بھائی نظر شریف فلم من فرق جب حضور نماز پڑھ کے ہٹے فرمایا ان حبوب خمی سطی ہے ابھی جہاں وَأْتُنِي بِأَمْبَجَانِي يَا عَبِي جَهَمْ فَإِنَّهَا أَلْحَتْنِ عَانِ فَنْ عَنْ صَلَاتِ فرمایا اے ابو جامل چادر لے جو تے چادر لے آو امبجانیہ اس نے کپڑا سے سادی جی انہوں امبجانیہ کپڑا گئے سن وہ کپڑا لے آو یہ میری نماز کے اندر نہ میرے خیال تقسیم کر رہا تھا خیال بڑھ رہا سی پیا اس واسطے روپا سے کر دو تو آپ سمجھدار ہیں جہاں پاک رسول نقش لین والے پھول والے جھال والے کپڑے سامنے گوارا نکلے کی خیال ہے انہیں آن کے بازار سجا ہونے رہے اور میں دس رہا ہوں اللہ اکبر سونے نبی نے بازار کا سجایا سی پہلے کاروبار ہوتے سن بازار دے اندر عورتوں مرد حرام جھوٹ بچ ملاوٹ بچ خراج ساریا بازیاں دھوکھے سب کچھ بازار بھریا سی کاروبار تیل سن کاروبار تیل سن لیکن کاروبار تیل سن پر انسانیت مندی سی سونا نبی آیا کاروبار پدار شریعت والے دیتے سارا بازار حرام تو پاک ہو گیا بازار سجدہ پیا حضور دے آمن نال سونا آیات سج گئے گلیاں بازار سونا ان پیا سج گئی تقریر حالے اگے پہ ابتدا کر جاؤ نظر نال بول ادر وے قربان جاوا شاہ مشکل کشا کی گل سنا آپ اپنے دورے خلاف بازار سن چھوٹا ہاتھ دکاندار فرمان اٹھو اسلام کے مطابق کاروبار جانے کاروبار کردار کرانے شری مسلے جان جی آخنا جان فرمانا پہ جا جی آخر نہیں جان چھوٹا پھڑ لینا فرمانا نکل نکل ساڈے بازار جب نبی شریعت کے مطابق کاروبار جانتا نہیں اتنے حرام فرما تو نہیں سن چاہتے دکان بہت ہو گاہک زیادہ ہو زیادہ تو زیادہ بڑھیاں کا سامان بہتا بڑھا کے رکھو میری امت تاکہ بڑھیاں بازار چاہ کاروبار بدے حضور نے تو فرمایا بہترین تھا بازار بہترین جگہ مسجد بول تین میں دسا سی جڑے کمینے نے آخیا نا سونا آیا تو سج گیا گلیاں بازار انہوں دیا نیتا کی نے کیونیں سجائی کھڑے نے تیرے سامنے کھلے گا پہلے رسول دا سجاونا تو نہیں پہلے کملی والے کیون سجایا ہے پہلے وہ سنتے سہی حضور فرمایا شرم کے اللہ سب بھیڑیا تو بھیڑی تھا بخیر اور دکھا مسجد بہترین تو بہترین تھا مسجد عورت کا جانا سمجھو سبحان اللہ آرام کر دیتا آرام جج کر دیتا عورت کا جانا بازار سجا روڑ کا پہ موٹے بجتے ہو بندے نال بندہ بڈھی نال بندہ بندے نال بڈھی ہے گسیٹ گسیٹ رگڑ رگڑ کے چلے تو کتی قوم آخے گا بازار سجا نہیں پہ یہ بازار سجاو نہیں آخر یہ بازار اجاڑا آخر اسلام بازار کیون سجا مطلب کاروبار حلال سے محمد کی شریعت سے ہوں بازار شرم سڑکوں حیا ہوگے عورت نظر نہ آئے مرد بھی ہو سچ چالے حق والے یہ نہ سوچن یہ نہ سوچن آ گیا لوٹ مطلب۔ لو انج دے دکاندار ہون کہاں کہاں گے کوشش کرو ہی میرے تو فائدہ لے گا آخو تو امام آزم ابو ہری بھری گل سنو قربان جاوا میرے امام آزم ابو ہری کو آپ کپڑے کا کاروبار کرتے سن جنہ کی نماز جنہ کے نال رل کے قیمت کنی ہے آدھی ایک سو درم امام فرمان دے کپڑا قیمتی ہے قیمت گھٹ سوڑ سوڑ انگریزی کتیا سنیا جی۔ انگریزی باندر ویکھے جی۔ تیرو کی پتا محمد کریم دے دیوانے حضور کی امت دے پروانے حضور سونے محبوب دے سجائے بنائے کاروباری لوگ کی ہوتے اے انگریزی چھرا ہو رہے محمد کریم دستر تاجر کاروباری لگا امام فرمان امام فرمادر کتنا قیمت بی سو درہم فرمایا قیمت زیادہ انہوں انہیں آخیا دور سو فرمایا وہ آخیا آخیا تر سو سو فرمایا فرمایا بھی اس چار قیمت فیکٹری والے کو پالن لادن کا طریقے خدا کا فقیرہ میں محمد کریم کا بازار بدل چلے گا ہو رہے محمد کریم کا سننا جیڑا انج کسی نو لٹن کے طریقے جانے اس اکل مند نہیں آخر ان شیتان کے شاطر جہن میں آخر وہ پہلا ابو جہل کی برادری کے بندے یہ ساری چلاکیاں جانتے سر محمد کریم نے یہ اکی چلاکی کھو لئی اقل دیتی جس نے اقل آ گئی پھر ابو حنیفہ بنیا اقل والے کاروبار ان کر دیتے میں امام آگ ابو حنیفہ کی Thank you. جو ہے ذرا غور کر محمد کریم نے سجائے بازار میں ایک گل مشکات شریف جو سنا اتوں کے دکاندار کا تین پتہ لگا ماسٹر پروفیسر کاروبار بیٹھا سیکھیں گے بڑوا تیرے کاروبار سکھاون سے بڑوا سورے کینچا بیٹھا تیار کریں سب سے بچھو بیٹھا بنے ایک دوجے کو بٹن ٹکن میں نے ایک آدھا چشتی صاحب سکون نال زندگی گزارن کا کیا طریقہ ہے میں کہ سکولیاں کا یہ ہر وقت جو دنیا کی چیز وہ پیچھے ہلکے ہو جاؤ جی میں حاصل کر سکتے ہو دولت کماؤ تو سامان بناؤ یہ سکون ہے اس یہ ہے ساری زندگی بے سکونیت گزاری اصل سکون میں پتہ ہی میں کہ اصل سکون کہڑی شہر کیون ملتا ہے بندے ساری چھوڑ جو رب کی طرف ملے کناٹ کناٹ بہرحال اولا ترس جو مالک کی طرف روزانہ ملے وہ راضی رہ کے کسی شہر کی فکر خیال ہرس نہ رکھنا ایک اے سکون ہے اے حقیقی سکون ہے جی جی کائنات کی حفظ رکھو گے اللہ نے کائنات نعمتوں کی اخیر کی یہ بندے کو ساری کٹیاں نہیں تھی سکتی ساری زندگی برباد کر جمع نہیں کر سکتا سکون لینے کے دو طریقے ایک ہے ساری دنیا دیا نعمت حاصل کرنے کی سوچ کے سکون لینا ہمیشہ بے سکون ہو کے مر کے برباد ہے دوسرا ہے ہر چاہے شہر سے چھوڑ کے پاس کو ہٹا کے مل جائے اس کے راضی ہو کے بیٹھ جانا یہ حقیقی سکون ایسا مل گئے کہ ہر بے چینی ختم ہو بڑے سبحان اللہ ہر بے قراری مک معاشرہ امن کے کے سکون رحمت دا گہوارا بننے جی یہ بندے پیدا ہوئے ہر پاس گل کیسن جڑے ہر بندہ ہوئے ہر شخص کو بال سمجھ سب تم کیوں لگی دیا بندہ نہ چھوٹے سامنے میں نہ کسی بادشاہ کا کھانا نہ کسی افسر کا کھانا نہ کسی دنیا کی طاقت کا کھانا نہ کسی نواب کا کھانا میرے اگو ہر کوئی سر سٹ باندھے اکھی سٹ باندھے میں ہمیشہ کریب سے باندھا کیوں قسم ذات کر کے کہنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے میں اللہ کو ہی دنیا نہیں مانگی فرمائی میں اللہ نے کبھی نہیں آخیا اللہ دنیا دے میں گجرات میں جنازہ پڑا ہوا مولویا کو کیوں ممکن ہے کر اصل میں فقیر نے مڑ جوڑے سے دیکھی جنازہ پڑھاؤ گیا گجرات ایک ایک ہزار روپئے میں سو نوٹ کی بت میرے بڑے چھوڑ دیتی جنازے تو بعد ایک لاکھ روپئے میں کڈیا میں کہ سنجی میں بھی سال توڑتے ہو گئے نہ میں میت کے گھر کا کھانا کھاتے نہ پیسے لے اپنے رکھ میرا ہر ساتھی گواہی دے کر کے میں بھوکھا ٹر گیا میت کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا وہ کی مقابلہ کریں گے جڑے صرف پتہ جڑا مریا پیا سورا کا سور ہے ایک کر سی دوا شروع ہو جائے وہ چپ کر سی تریا شروع ہو جائے وہ چپ کر سی چوتھا شروع ہو جائے سارا سنت مکتا سنگھروں تاج یاد آ جا سکتا لمبیا دس دس روپے کی لالچ مری لگے کی نبی دین ہے کوئی نبی لالچی بن کے نہیں آیا سچی دس گل سچی کی کہ نہیں کوئی نبی لالچی گل لمبی نہیں کرتا سونے سونا نبی جوڑے کپڑے عمارت عالیشان سواریاں آلیشان بازار رونکاں روشنیاں یہ نہیں لے کے آئے کوئی ایک اخیر محمد کریم کا صحابی نو عمر امام ہو گئے علاقے کا گل سمجھا تھوڑا نہیں بخاری مسلم علاقے کا امام ہوگا نو عمر ہو گئی کمیس ہوئے تھلے تہ بند ہاں۔ سجدے نماز پڑھ امام کی سی نماز پڑھاوے پچھو سطر کھل جا صاحب آج کا حضور ہے اس طرح حکم ہوئے اوپر لوٹ ہوئے تھی بعد چھٹیا کرو امام اس حد تک رہے لیکن امام نہ جائے کسی بھی طریقے یا غلامی سے نوکری دے اپنے کپڑے تے پوشاکاں تے جوڑے پورے کرن دی نہ سوچے کہ نہ کملی والے فرماؤ تے پھر گل مک گئی کملی والے نے جیڑی جیڑی بازار سجائی ہے جیویں سجائی ہے جیندے نال سجائی ہے او کپڑے تے دنیا دی کسے شہزاد نے سجائی محمد کریم نے اپنے حکم شر کے سجائی اللہ اللہ اللہ جو ہے چلیے چل نے دیکھا ہے یہ شیر لگے نہیں سونے آیا سج گئے گلیاں بازار میں گناگار اکھان جتھے یہ لگے کھڑے سن یہ شیر جتھے پڑھی رہے سن اتے پہاڑیاں بنیا سن نیم برہنا عورتیں سن لڑکے سن بازار بھری کھڑے گند تے غلاظت نال آخنا حضور آئے کہ انج بنے لان پیا تین شرم نہیں آتی یہ کوفر سے پلیتی ایڈی حرام زدگی جیڑی کافر وہ بھی کر کے حضور ہے آئے سونا آیا قوت تفکیر حاصل کر بیٹھے جتوں گزرنے ہیں جو کچھ دیکھنے ہیں کچھ سوچ کے جانے اونج نہیں گزر جانے توجہ ذرا تو مفکر آتا یہ کام ہوتا اسلام کے بارے سوچتے رہنا قوم کے بارے سوچتے رہنا کفر کے بارے سوچتے رہنا توجہ ذرا میں ہوں اقبال ہو سمجھو ہے اقبال نے کلام سبحان اللہ اللہ اللہ اقبال نے کلام ایک انوان نے پیرس کی مسجد بولو بولو کی انوان ہے لیکن ہونا چاہیے وہ بھاوے سید بھاوے خان ہے کوئی بلان ہے وہ بڑی شان والا ہے جس نے انگریزوں کے کتیا کے کپورے ہو گئے سمجھ نہ بیٹھے میں دیسی جب بندہ مت میں گالی سیدھے سا دیا بولو اسی بولو ہاں۔ کلندر اقبال پیرس کی مسجد ویکھی ات مسجد ہیں تیریا سڈیا مسجد بڑی قیمتی مسجد نے بڑی سویا مسجد سڈے لاہور اندر باہری تھا اربا روپئے کی مسجد اتے فلم بن فلم بنا ایکٹر آنے اتوں میں شاٹ بنا کے لے جانے مسجد ہاں جی۔ مسجد ہیں جن میں سجدا کرو تو قریب تھی من کی بجائے خدا تو ہاتھوں دور تھی توجہ کلندر اقبال نے مسجد پیرس کی دیکھی جی میں میں بہریا کی گل کیا کرنا اللہ کئی بار گزرنے ادھر بہریا کی مسجد بہریا کی ادھر دہی ٹاؤن کی مسجد ایس پاس سفاری ملاقات سفاری بلا جیسر ایک ایک ہو سکتا پناہ پناہ لاکھ کا بنیا پناہ پناہ لاکھ کا ایک ایک بنے دہلی تو بعد لنگور سی لنگور میرے خیال میں اس لنگور کی جن تھان سی نا قیمتی جی وہ بڑے بیٹھا میرے خیال تو چار پانچ ارب روپیہ بھی کسی پاس نہیں ہے چار پانچ ارب اللہ ایک بار بہت گزریا گڈی کھلاڑی گلاب خرچ اس لنگور کی نہ اک خراب ایک بلدی سی ایک نہیں سی بلدی کھڑے گھر چوکی دار میں منڈے ادھر ہو میں کیا ہے اپنے بزرگوں کی اک ہل دھیان نہیں رکھی بزرگ کا احساس کوئی نہیں رہا سبحان اللہ بیچارے لوگ ہسپتال میں چلو تو دیکھتے لوگ پوچھتے لحاظ کرو میں نہیں کہنا سکولی کہ نہیں منگور جہا یہ سارے انسان کا پیو ہے ادھر اشارہ ماریا نا وہ پچھا سال مار کے اتنے جاتے بولی نہ ہو مسلمان بیٹھے ہو تو اچھی بولو نہیں اور اتنے بھی نال دس دیا لوگ بنایا روایت جھوٹھی حضور نے مولا علی نے فرمایا چا اچھا، میرے موڈے میں جی۔ نہیں ہزور تصا میرے موڈے میں حضور نے فرمایا میرا وزن چک سکی نبوت ساری جھوٹ کی کہانی اگر کوئی بندہ یہ آ کے بڑھوا علی پاک کو نہیں چکیا گیا حضور کا باپ نبوت کا کہ حضور کا گدا مبارک دشوار گدا چک لیں گے لکھ لن کہ شانہ بیان کرنے والے کرن دوتے جھوٹ کی کہانی ساری روایت میرے نال کو مناظرہ کر بھائی دل ابو داؤد شریف کی روایت کے میں حضور نے پہلا حضرت عمر نو بھیجیا عمر جا کے خانے کعبے دے وچوں بت توڑ کے کڈ دے جو تصویراں بڑی دیواراں تے او ساری مٹا دے پھر محمد آن کے قدم رکھے یہ صحیح روایت کتنے ابو داؤد بولو اے ابو داؤد اللہ اکبر بے شک اقبال فرماتے ہیں میں پیرس کے اندر گیا اتوں کی مسجد ویخی بڑی خوبصورت بنی بڑا یا بڑا روپیہ لگا بڑے پتھر لگے بڑے قیمتی ٹائل لگی سنگے مرمر لگے مینا کاریاں ہوئی بڑے قیمتی شیشے لگے ویب کے مفکر سی کلندر اقبال فرما میں کھڑو ہو گیا ویکن لگ پیا بڑی خوبصورت بنی بڑی خوبصورت بنی ہے بہت خوبصورت بنی ہے بڑا کچھ لگ گئے لیکن میں تو مسجد نہیں لگ لگنی بولو گے بولو گے سمجھ آئے گی چیز سنا نا پہلے ذرا پس مندر سے سنا لو نا سارا اور کیوں اخبار مسجد کیوں نہیں لگتی مینار بھی ہے میرا بھی ہے ٹوٹیاں بھی ہیں قالین علی شان رخ نکلے مسجد کی تمام امارات علامات موجود ہیں اقبال بار مسجد کیوں نہیں فتوی ادھر ہی لایا جو میرے تحت ہو گیا پر ہاں، مطلب ہاں، جی۔ اقبال فرماندہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ کمال ہن رکھو کہ حق حق سے سے یہ کہ یہ حرم مغربی ہے بے اقبال فرمان مسجد بڑی سونی بڑی سونی بڑی سن بڑا وکھایا کسی مستری نے ملک والے پیسہ بڑا لایا اتوں کے مسلیا نے پیسہ بڑا لایا مگر میں میں کیا تھا ایک مال ہنر رکی تھا کیوں کہ حق سے یہ ہر امی مغربی ہے ہر مات مسجد نو ہر ما مغرب مسجد نو مغربی مغرب کے علاقے نہیں بنی ہر مغرب مغربی وہ آدھا یہ حق تو خالی ہے مسیت بڑی سونی بنی ہے مگر حق تو خالی ہے اگے سن حرم نہیں ہے بول بول انگریزی مسیحوں کا منکر ہے یہ نہیں بنے گا یہ عجیب کہانی نہیں پاکستان کا مسمن مسجد کا منکر کیسے کی بات ہے حرم نہیں ہے ہے وہ اقبال تو حرم نہیں ہے فرنگی کرشم سازوں نے تن حرم میں تن حرم میں چھپا دی ہے روح بند خانا جڑے وہ پکار انگریز فرنگی نے تن جسم سورت مزہ شکل ظاہری مسجد بنائی ہے لیکن بچ روح بت خانے بھی پائی ہے میرے حضرت صاحب فرمائیں ہاں، میرے حضرت صاحب فرمان سن وہ چھوٹے تو چھوٹا بندہ ہوئے اپنے گھر کے اندر آزاد ہوتے ہیں وقت کے بادشاہ نو بھی گالا کھڑ رہے سمجھتے اپنے گھر بیٹھا میرے کون روکے اپنے گھر کا آپ والے کرو بھاوے چھوٹا گھر ہے بھاوے جو مرضی میں یار ہر بندہ اپنے گھر خود مختار سے آزاد ہوتا ہے مسجد ہوئے خدا دا گھر اتے خدا کی گل کرنے کی اجازت نہ ہو میں موٹی کی جی گل چکرنا میں موٹی جی۔ باہیں دریا والے کو پوچھو تو ہمیں کسی کو پوچھو وہ دس ہوئے ہر رسول بت توڑن آیا ہے یا بت جوڑن آیا ہے ہر کوئی آخر کا توڑنا بت بنانا حرام کبیرا گنا جہنم دبالن جیڑا بہرییا مسجد دا خطیب ہے وہ صرف ممبر کے ایک دن چار تھے کہ نے رکھنے حرام نے نو صاف کر سویرے موڑ کی مسیح لبے گا اچھی گول بس میں ہونے دس وہ مسجد کیویں مسجد ہے جس مسجد بت کے خلاف بولن کی بھی اجازت نہ نہیں سمجھ آئی گل میں تم پاکستان جاؤ بڑے بڑے دفتر بت نظر آؤ گے صرف اس کسی بت نو ایو ہلا دو پھر دیکھو تمہیں لما پا کے تاری خدمت کی اس حوالے میں تھوڑی جی آخو تو گل پیر سال سنا شاہ پور جان شاہ پور سرگو دور اگریزوں کا دور سی پارکوں کے اندر وڈے انگریز کا بت بنیا خاجا کمروں گرامی تشریف لے آئے پارک بچوں گزرے اٹھائی سامنے پوچھتے پی بڑا جاؤ توڑ دو اللہ اکبر اللہ اکبر کئی آر کی حضور انگریز کا بت تھے پر میں نے تمہیں میں کیا کے جلدی کرو توڑو توڑ دیتا پرچا دے دیتا خاجا قمر الدین شیالی الدین اللہ تعالی ان چیک آئی پیش ہونا ہے ابا جی وہ تھوڑے گھبرائے آپ فرمایا مویسا جس لیے انگریز کے سامنے تھے نا جج دے وہ آگے بابا جی بنو کوئی گل نہیں جاؤ جاؤ جاؤ اللہ اکبر اور سجنا آپ دس جس مسجد کے اندر حق کی گل کر اقبال مسجد کا گوارا نہیں کرتا بازار دنیا کافر دی مرضی دے قانون چلے رنگ بھرے ہو شرم نہیں امت امت نو نیت سونا آیا سج گئے گلیاں بازار کو لانتیا تیرا سجایا بازار بازار محمد محمد نہیں سجایا تیرا رسول دھوکھے ہاں! میں چیلنج کرنا ایک پاس اللہ کا قرآن رکھو دوسرے پاس نال فرمان رکھو پھر ساری دنیا کٹھی ہو جائے میں گا تا بازار قرآن کا مخالف ہے حکومت قرآن کا مخالف ہے وہ اگر قرآن حدیث سے وافق ثابت کر دے میرا نک بڑھ دے نہیں تو میں انہوں بولو دی سکتے کر پھر آخر حضور نے سمجھایا وہ نہ کچھ خدا کا عدت رسول پاک نہ ظلم نہ کر وہ سمجھتے بیٹھے ہو اج کل تو منہ گل ہر کاروباری بھی کاروبار سچ بولو کاروبار نہیں کے جی بازار جھوٹ نال بھرے نے میں بولتا نہیں میں اگلے دن چیلنج کیا میں کہ مینو آخر الزام چشتی سکول اپنے کول رکھوا میں کہ یار میں قبول کرنا آؤ میں سکول جو حکومت والے میں سکول اپنے کول رکھا لیکن میں بھی ایک شرط ہے کیا میں کہ تس ہر سکول کالج میرے کو درس دے من دے بڑھ رہے ہو میں میں مجرم اپنے ایمان علم ایمان یقین ایفان للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار للکار ہے ہے امام مفتی فضل چشتی صاحب حق کی صبح بادل کی بادل کی شاہر نہ میں دہشت گرد نہ میں کوئی لڑاکا کچھ بھی نہیں فقیر مشکل یا بندہ نہیں سمجھ لگا صرف اللہ نے میرے زبان اور ایک درد والا دل دیتا ہے میں اس رسول پاک امت کا درد ضرور رکھنا دی بہن کسی یہ میں فکر رکھنا جی میں اپنی دی بہن پتر کسی کا اسی نظر نال دیکھنا جس نظر نال اپنے پتر نو دیکھنا لوگوں کے اندر جڑا اثر ہے نا وہ اس سے ہم گردی کا اور کچھ نہیں بے شک میری گل نہیں سمجھے بے شک میں نہ روکی کوئی میں نہیں روک میں ہاتھ چپ کے گل کر رہا اینا بندے گواہ کوئی پروفیسر ہے تھوڑے علاقے کا جیڑی بلا بسم اللہ میرے کو دعوت کرا خدمت کرا وہ تعلیم دین آخر اے رکھو بالکل انہوں نے آخا گا جی رکھا جی۔ گا اور جو تھی دے رہے ہو میں آپ ہی پڑھاؤں گا استاد ہو رکھنے کہ تھی جاؤ مگر میں آیا کو مدرسے کھول کے رکھو سکول کالج کھول کے رکھو میں ایک درس دیا گا پھر ویخ لیا جی لال کیوں لکا کے بیٹھ دین رسول کا سچا ہاں، مسلمان کی بڑے لگتا ہے لفظ سمجھا ہے لوہے کتے جان تو لوہے لوسی لوٹ ساری طرح لوسی لوٹ تو لوگے انہوں کا کام ہوتا بازار کے ہوٹلوں میں جتا لفظ سے جہے دیکھتے اتر اتر لو بتا بن جانے کسم رات کر دیا زمانہ کچھ رہ گیا اس ممبر کی نرشن کا حق ادا کرتا ہمیشہ دنیا رہے کے اوپر محمد کریم نے اسلام کی حکومت قائم رہی لوسی لٹھ پداری ممبر پہ آن کا نتیجہ نہ کسی نے سچ رکھے نہ دین دسیا بادشاہ کی مرضی دین نے تگڑیا کی مرضی دین نے رسول دین حق وہ تو نہیں سی دیکھتا اگو کم ہے ممبر غریب ہے یہ ممبر مسکین ہے لیکن اس مسکین ممبر دوتے جی کریم آقا غریب دے سردار کی گل ہو یہ غریب ممبر کائنات دا امیر بڑا چلے میرے دوستو جڑا رسول پاک دے آمن نال بازار سکے وہ سی بازار شرا رسول دے کاروبار دے کاروبار کافران دے طریقے تے کہ بازار رسول کا سجیا ہے کوئی منافع کا گلیاں پوڑیاں ننگیاں دے سجیاں آخنا گلیاں سج گئی ہزور دے آنا کسی منافق بھی کھاؤ اللہ اکبر مومن دل بھی گلی آباد اللہ اکبر سمجھ نہیں رہی اللہ جم شان مختصر بیان کا بولو مرد میرے گھر ڈرائیور میون شو کرے کمزوری دکھنا گل سن لے